حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے مل نہیں سکا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے سفیان کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6170